عبد العزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں تین دن ہماری طرف تشریف نہ لائے انہیں دنوں میں سے ایک دن نماز کھڑی کی گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے پردے کی طرف بڑھے اور اسے اٹھا دیا جب ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کھلا تو ہم نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا جو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نظارے سے جو ہمارے سامنے تھا زیادہ حسین اور پسندیدہ ہو وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھے اور آپ نے پردہ گرا دیا پھر آپ وفات تک ایسا نہ کر سکے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو سنتالیس